الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء اما بعد كتابه ثاني ان يكون الرفع بالضمه والنصب والجر بالكسره ويختص بجمع المؤنث السالم تقول هن مسلمات ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات اسم کے اعراب کی تیسری دوسری صورت وہ یہ ہے کہ حالت رفی میں ضمہ لفظی اور حالت نصبی اور جری میں کسرہ لفظی دیکھو اب یہاں پر جو حالت نصبی ہے وہ حالت جرری تابع ہو جائے گی یعنی حالت نصبی میں تو کیا ہوتا ہے فتح آتا ہے ٹھیک ہے اعراب بالحرکت میں اور اعراب بالحرف میں الف وغیرہ آتا ہے اعراب بالحرکت میں حالت نصبی میں فتح آتا ہے زبر آتی ہے لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں حالت تو نصبی ہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کی اس کا جو اعراب ہوتا ہے وہ کثرا کا اعراب آتا ہے یہ والا اعراب یعنی حالت رفی میں تو ذمہ ہوگا ضمہ لفظی لیکن حالت نصبی میں بھی اور حالت جرری میں بھی کثرہ لفظی اب یہاں پر حالت نصبی تابع ہو جائے گی حالت جرری کے کیا ہو جائے گی حالت نصبی یعنی فتح والی جو حالت ہے وہ جرری کے یعنی کثرہ والی حالت کے تابع ہو جائے گی اور یہ والا جو اعراب ہے کہ حالت رفی میں ضمہ لفظی حالت نصبی اور جرری میں کثرہ لفظی یہ والا اعراب خاص ہے کس کے ساتھ جمع معنس سالم کے ساتھ جامع مان سالم آپ لوگ جانتے ہیں مسلمت مسلمات سالم اس لیے کہ واحد کا سیوا اس میں سلامت رہتا ہے جمع اس لیے کہ یعنی واحد کی جمع ہے تو جمع مان سالم کے ساتھ لہٰذا ہر جمع مان سالم میں مفرد جو ہوگا وہ تو یعنی حالت رفیع میں تو رفا ہی ہوگا لیکن حالت نصبی اور حالت جرری میں وہاں پر کیا ہوگا حالت نصبی حالت جرری کا تابع ہو جائے گی اور دونوں پر کیا آئے گا کسرا آئے گا حالت نصبی میں بھی کسرا آئے گا اور حالت جرری میں بھی کسرا آئے گا مثلا ہم کہتے ہیں کہ جا انی مسلمات رعت مسلمات تین کہیں گے کیوں تو ہم کہیں گے اب تو مجھے تو مفول کا تقاضا کرتا ہے اس کے بعد تو کیا آنا چاہیے کوئی چیز منسوب آنی چاہیے لیکن پھر بھی چونکہ اس کے بعد جو آ رہا وہ جامع محمد سالم ہے اور جامع سالم کیا ہوتا ہے حالت نسبی میں بھی کثرا لفظ لہٰذا ہم کہیں گے رئی تو مسلمات تین اور تو بھی مسلمات میں تو ویسے بھی تعین ہے کہ وہاں پر حرف جر داخل ہے اور وہ کسر ہے تو وہاں پر کیا ہوگا مقصور ہوگا تو خیر اسم کے اعراب کی جو دوسری صورت ہے وہ یہ ہے کہ حالت رفی میں زمہ لفظی حالت نصبی اور جرضی میں کثرہ لفظی جیسے جا انی مسلماتن رئی تو مسلماتن مرر تو مسلمہ تین کتاب میں دیکھیں کہتے اسانی اعراب کی جو اسم کے اعراب کی جو دوسری صورت ہے وہ یہ ہے کہ یقون رف ہو ضمت حالت رفی میں ذمہ ہو حالت رفی ضمہ کے ساتھ ہو اور نصب وجر ہو اور حالت نصب اور حالت جرری بالکثرت کثرہ کے ساتھ ہو یہ والا اعراب جو دوسری دوسری صورت اسم کے اعراب کی کہتے ہیں وہ یختص ہو یہ والا اعراب خاص ہے بے جمع ہے جمع مول سالم کے ساتھ تقول جیسے آپ کہتے ہو ان مسلمات مسلمات خبر ہے ٹھیک ہے خبر مرفوع ہوتی ہے اور حالت رفی یہاں پر ضمہ کے ساتھ ہے لفظی اور رائی تو مسلمات و مرت بے مسلمات رائی تو مسلمات رائی تو تقاضا کرتا ہے مفول کا تو اس کو مسلمات تن ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ جب من سالم ہے تو اس کے علاوہ حالت نسم بھی کیا ہوتا ہے کثر لفظی کے ہوتا ہے لہٰذا رہی تو مسلمات کہیں گے اس طرح مرر تو بے مسلمات جی رول نمبر پانچ تین سات آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی اسم کے عراب کی دوسری صورت یہ حالت رفیع میں ضمہ لفظی حالت نصبی اور جرری میں کثرہ لفظی اور یہ والے عراب خاص ہے صرف اور صرف جمع مانس سالم کے ساتھ جمع مذکر سالم کے ساتھ بھی نہیں صرف اور صرف جمع سالم کے ساتھ اس میں کیا حالت رفیع میں ضمہ لفظی ہوگا حالت نصبی اور جرری میں کیا ہوگا کثرہ لفظی ہوگا حالت نصبی اس کے اندر حالت جرری کے تابع ہو جائے گی کہ جو عراب حالت جرری کا ہوا کرتا ہے وہ یہاں پر حالت نصبی کا بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک ٹھیک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہوگی بات اس کے بعد <clears throat> کہتے ہیں اسم کے اعراب کی تیسری صورت اسم کے اعراب کی تیسری صورت اصفالصن والنصب والجر نصب اب دیکھو یہ جو صورت ہے یہ یعنی آپ یوں کہیں کہ یہ دوسری صورت کے بالکل برعکس ہے کیا ہے بالکل برعکس کیونکہ دوسری صورت میں کیا تھا دوسرا اعراب کی دوسری صورت تھی اس میں کیا تھا کہ حالت رفیع میں تو ضمہ لفظی ہی تھا لیکن حالت نصبی اور جرری میں کیا تھا کسرا لفظی تھا یعنی اس میں حالت نصبی جو تھی وہ حالت جرری کے تابع تھی اور یہ اس کے بالکل خلاف ہے کہ حالت رفیع میں تو ضمہ لفظی ہوگا لیکن حالت نصبی اور جرری میں فتح لفظی کیا حالت نصبی اور جرری میں کیا چیز فتح لفظی تو یہاں پر کیا ہوگا تیسری صورت جو اسم کے عراب کی ہے اس میں کیا ہے حالت جرری حالت نصبی کے تابع ہے یعنی عامل تو تقاضا کرتا ہے کہ اس پر کسرا یعنی زہرا نہیں چاہیے لیکن اس پر پھر بھی زبر آ رہی ہے کیوں اس لیے کہ یہاں پر حالت جرری حالت نسبی کے تابع ہو گئی ہے اس کی مثال کہتے ہیں یہ والا عراب خاص ہے صرف اور صرف کس کے ساتھ غیر منصرف کے ساتھ غیر منصرف کے عراب آپ جانتے نا کہ غیر منصرف کیا کہتے ہیں اس کو کہ اس پر صرف اور صرف کثر اور تنوین نہیں آتی غیر منصرف کیا ہوتا ہے کہ جس پر کثر اور تنوین نہیں آتے اس کی وجوہات ہوتی ہے نا کہ اس پر ایسا رات جاری ہو نہیں سکتا اور غیر منصرف اس پر کثر تنوین نہیں آتے تو لازمی بات ہاں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو قاعدہ ہوتا اس وجہ سے دوسری کتابیں ہوتی ہیں اب دیکھیں نا غیر منصرف غیر منصرف پر کسرا نہیں آتا ٹھیک ہے کسرا نہیں آتا اور تنوین وہاں پر نہیں آتی اس لیے وہ کثرہ جو ہے وہ کس کے تابع ہو جاتا ہے یعنی حالت نسبی کے تابع ہو جاتا ہے کہ دوسرے قسم کے عراب اس پر جاری ہوتے ہیں جی بالکل کیوں نہیں کوئی ایسی انوکھی چیز تو آپ کو بالکل بھی نہیں پڑھا رہے غیر منصرف آپ نے پڑھا ہے اس میں منصرف اس میں متمکن کیا ہوتا ہے اس میں مورب وہ منصرف ہی ہوتا ہے غیر منصرف جو ہوتا ہے کہ اس پر صرف کثرہ اور تنوین نہیں آتی تو اب یہ والا جی تیسری صورت اسم کے عراب کی وہ یہ ہے کہ حالت رفیع میں تو زمہ لفظی لیکن حالت نسبی اور جرری میں فتح لفظی اب یہاں پر حالت جرری حالت نسبی کا تابع ہے اس پر کثرہ اور تنوین چونکہ غیر منصرف ہے کثرہ اور تنوین اس پر نہیں آتے تو اس لیے اس کی جگہ پر کیا ہوتا ہے فتح ہوتا ہے دیکھیے گا کتاب میں اسم کے عراب کی تیسری صورت یا یقون الرف بالضم حالت رفع ضمہ کے ساتھ ہو اور نصب والجر بالفتحہ تھے اور حالت نصب اور حالت جری کس کے ساتھ ہو فتحہ کے ساتھ ہو یختص ہو یہ والا عراب خاص ہے بغیر المنصرف غیر منصرف کے ساتھ کا عمارہ ٹھیک ہے کا عمارہ اب ہم عمارہ پڑھتے ہیں کہ پہلے کاف جا رہا ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ عماری ہونا چاہیے کیونکہ کاف جا ہے تشویح کا ہے ٹھیک ہے تو لیکن پھر بھی ہم عمارہ پڑھتے ہیں کیوں اس لیے کہ اس پر کثرہ آتا نہیں ہے عمر میں کون سے پائے جاتے ہیں ہوں بتائیے بتا سکتے ہیں آپ کون بتائے گا جو بتائے گا اسے نام ملے گا اور علم تو ایک ہے اسباب مانا صرف دو ہونے ضروری ہیں یا ایک سبب ایسا ہو کہ دو کا قائم مقام دو کا قائم مقام ہو ایک یا کیا ہو ہاں صحیح تو چلیں و نصف اللہ آدھا آپ نے تو آدھا آپ نے ایک ہے عدل عدل پایا جاتا ہے اور ایک کیا ہے ہوں عالم کیا آپ سب کے لیے تینوں کے لیے چلیں افسانس کہتے ہیں یقون الرف عبما تیسری صورت جو اعراب کی ہے وہ یہ والی کہ یقون الرف عبمت حالت رفیع جو ہے ضمہ لفظی کے ساتھ ہو وہ نصب و الجر بالفت اور حالت نصبی اور حالت جرری کس کے ساتھ ہو فتحہ کے ساتھ یختص بغیر المنصرف یہ والا اعراب جو ہے یہ خاص ہے کس کے ساتھ بغیر المنصرف غیر منصرف کے ساتھ جیسے عمر ٹھیک ہے تقول جا انی اب عامل تقاضا کرتا ہے کس کا کس کے بعد فائل ہمیں چاہیے جا افیل ہے تو فائل کا تقاضا کیا رفع تو حالت رفیع آ چکی ہے جا انی عمر رئی تو عمر یہ بھی واضح ہے کہ بھائی فیل فائل موجود ہیں اور مفول کا تقاضا کرتے ہیں تو مفول آ گیا لیکن مرر تو بھی عمرہ یہ بات تھوڑی سمجھ سے بالا تر ہے کہ باہر سے جا رہے اور عمر پھر بھی منصوب ہے اس پر نصب آیا ہوا ہے ہم نے بتا دیا کہ بابا یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر کسرا نہیں آتا اس کے اندر حالت جری جو ہوتی ہے وہ حالت نصبی کے تابع ہوتی ہے اور اس پر کیا آتا ہے فتح آتا ہے آج کا سبق آپ کا یہ ہے کہ سم کے عراب کی دوسری صورت اور تیسری صورت دوسری صورت یہ ہے کہ حالت رفیع میں ضمہ لفظی حالت نصبی اور جری میں کثرہ لفظی اور یہ والا عراب خاص ہے جامع من سالم کے ساتھ اس کے اندر حالت نسبی جو ہے وہ حالت جرری کے تابع ہوتی ہے جیسے جا انی مسلمات رئی تو مسلمہ تین مرب مسلمہ تین اسم کے عراب کی تیسری صورت وہ یہ ہے کہ حالت رفیع میں ضمہ لفظی حالت نسبی اور جرری میں فتح لفظی اس کے اندر حالت جرری جو ہے وہ تابع ہوتی ہے حالت نسبی کے اور یہ اعراب خاص ہے غیر منصرف کے ساتھ کہ حالت رفیع میں تو زماں آتا ہے حالت نسبی اور جلی میں فتح آتا ہے جیسے جا انی عمر رائی تو عمرا مانو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے علم عمل جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے اور مجھ سے میں تو آپ تمام کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ